السلام علیکم students I am Waseem Ikram this is the thirties of forty five lecture logic design کیسے ہیں آپ ان شاء اللہ اچھے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے ہم سیکوینشل سرکٹس پہ بات کر رہے ہیں اے سنکونس سرکٹس پہ بات کی تھی سنکونس سرکٹس پہ بات کی تھی پچھلی دفعہ ہم کاؤنٹرس پہ بات کر رہے تھے آج انشاءاللہ ایک فارمل میتھڈ ڈسکس کریں گے کہ کاؤنٹر جو ہیں ڈیزائن کیسے کیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ ڈسکشن شروع کی جائے آئیے پچھلا جو لیکچر ہے اس کو ریویو کر لیتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر ہم نے یہ بتایا تھا کہ اپ کاؤنٹر ایک علیحدہ چیز ہے ڈاؤن کاؤنٹر علیحدہ چیز ہے آپ کو اپلیکیشن میں ڈفرنٹ اپلیکیشن میں کاؤنٹر چاہیے جو اپ بھی کاؤنٹ کرتا ہو اور ڈاؤن بھی کاؤنٹ کرتا ہو ڈیزائن میتھڈ اس کا بڑا سمپل تھا آپ اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر جو اس کو ایز اپ کاؤنٹر اور ڈاؤن کاؤنٹر دو سیپریٹ کاؤنٹر کے طور پہ آپ اس کو دیکھیں اپ کاؤنٹر آپ علیحدہ سے ڈیزائن کر لیں ڈاؤن کاؤنٹر علیحدہ سے ڈیزائن کر لیں میتھڈ بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا سیکوینس جو ہے جو ڈاؤن کاؤنٹنگ کا سیکوینس ہے اپ کاؤنٹنگ کا جو سیکوینس ہے وہ لکھ لیں اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ ہر جو فلپ فلوپ ہے اپنی آؤٹ پٹ جو ہے چینج کر رہا ہے کیوں چینج کر رہا ہے اس کے ان پٹ کنڈیشن جو ہیں وہ ڈیٹرمن کرنے اس وجہ سے آپ کے پاس دو سرکٹس آگے تھے اپ کاؤنٹر کا اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر کا ان دونوں کو آپ ملا لیں ہم نے ملایا تھا with the help of OR gates تو آپ کا اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بن گیا تھا پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کو ایک بڑا اپ اینڈ ڈاؤن کاؤنٹر بنانا ہے سے ایٹ بیڈ کا تو وہ اگر ڈفرنٹ آپ فلپ جوڑیں گے ساتھ میں ایک کمبینیشن لاجک uh, جوڑیں گے تو ذرا اس کو جوڑنا مشکل ہو جائے گا ٹائم کنزیومنگ ایک ٹاسک ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایم ایس آئی فارم میں بنے بنائے جو ہے فور بیڈ یا eight bit up and down counters available ہیں تو ایک ہم نے four bit up and down counter discuss کیا تھا اس میں وہ اپ بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے ڈاؤن بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے چار آؤٹ پٹس ہیں اس میں ایک پری کاؤنٹ لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کاؤنٹرز ایز کوٹرس ابھی تک جو کاؤنٹر کی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کہ وہ کاؤنٹ کرتا ہے ایک نمبر سے لے کے اپ کاؤنٹ کرے گا یا ایک میکسیمم نمبر سے ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا ایک جو امپورٹنٹ اس کی اپلیکیشن ہے وہ ہے ڈیکوڈنگ ڈیکوڈنگ کی ہم نے یہ ایگزامپل دی تھی کہ آپ کے پاس تین ڈفرنٹ سرکٹس ہیں جن کو آپ نے ڈفرنٹ ٹائمس میں ایکٹیویٹ کرنا ہے انیبل کرنا ہے انیبل کیسے کریں گے بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک کاؤنٹر لت سے وہ زیرو ون ون ہو جائے تھری ہو جائے لت سپوز تو ایک سرکٹ کو انیبل کر دیں پھر تھوڑی دیر بعد جب کاؤنٹ ویلو فائیو ہو جائے تو ایک اور سرکٹ کو انیبل کر دیں اور اسی طرح آگے کوئی اور ویلو جب کاؤنٹر پہ آ جائے ایک تیسرے سرکٹ کو آپ انیبل کر دیں بیسکلی انیبل کیسے کریں گے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ آپ نے کچھ کمبینیشنل لاجک لگانا ہے جو وہ اسٹیٹ چیک کرے گا اسٹیٹ تھری گئی تو ایکٹیویٹ ہو جائے آؤٹ پٹ اس کا ایکٹیو ہو جائے گا اور جس سرکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ بھی انیبل ہو جائے گا اسی طرح جو اسٹیٹ فائیو پہ جو سرکٹ ایکٹیویٹ ہونا ہے تو آپ نے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ اسٹیٹ فائیو کو کس طرح ڈیٹیکٹ کرنا ہے اسی طرح اسٹیٹ سیون کو آپ ڈیٹیکٹ کریں گے اس میں ایشو یہ تھا کہ فلپ فلاپس جو ہیں جو کاؤنٹر میں آپ نے یوز کیے ہیں ان کے ڈفرنٹ پروپیگیشن ڈیلے ہیں اب جتنا مرضی ایگزیکٹ کرنے کی کوشش کریں ہر فلپ فلاپ کا ڈفرنٹ قسم کا پروپیگیشن ڈیلے ہوگا جس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک سیکوینس میں نہیں چلے گا لت سے آپ کا ایک اپ کاؤنٹر ہے تو zero one two three four five sequence میں نہیں ہوگا بیچ میں ایک شارٹ انٹرول کے لیے ایک پلس آئے گی جو ایک دوسری اسٹیٹ کو بتا رہی ہوگی لگ سے تھری کے بعد فور نہیں آئے گا سکس آ جائے گا یا کوئی اور ویلو آ جائے گی اس وجہ سے آپ کا جو آؤٹ پٹ سرکٹ ہے جو ان اسٹیٹس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور ڈفرنٹ سرکٹ سلیکٹ کر رہا ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرے گا یہ جو شارٹ پلسز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کاؤنٹر اپنے سیکوینس میں کاؤنٹ نہیں کرتا یہ بیسکلی کب آ رہی ہیں جب کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے یوں ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا تو لیٹ سے اسٹیٹ ٹو میں اسٹیٹ ٹو سے فورن اسٹیٹ تھری میں نہیں جائے گا کوئی اور بیچ میں بہت شارٹ انٹرویو کے لیے کوئی اور اسٹیٹ آ جائے گی اب اس کی وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ سرکٹ پراپرلی کام نہیں کرے گا اس کا حل ہم نے کیا بتایا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے پہلے ہاف میں کلاک سائیکل کے سرکٹ کو ڈسیبل کر دیں تو جب یہ ٹرانزیکشن جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے یہ پلس ختم ہو جائے اپنے پراپر سیکوینس میں کاؤنٹر آ جائے تب اس کے آؤٹ پٹ کو انیبل کریں تو اس کا ایک ہم نے حل نکالا تھا کہ جو کلاک سگنل ہے اس کو جو کمبینیشن سرکٹس ہیں ان کے ان پٹ کے ساتھ لگا دیں تو کلاک جب پہلے ہاف میں ہوگا وہ ان کمبینیشن سرکٹس کو ڈسیبل رکھے گا نیکسٹ ہاف میں ان کو انیبل کر دے گا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایم ایس آئی فارم میں کاؤنٹرز ہیں اور ڈی کوڈرز ہیں ان کو بھی اگر جوڑیں ادھر بھی یہ پرابلم ہوگا یہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے خود سے فلپ فلاپ جوڑ کے کاؤنٹر بنانا بنایا ہے اور اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے یہ ایم ایس آئی چپس میں بھی پرابلم ہوگی ادھر بھی حل اس کا وہی ہے کہ جو آپ کا کاؤنٹر کی کلاک سگنل ہے اس کو آپ جو ڈی کوڈر ہے اس کے انیبل ان پٹ پین کے ساتھ لگا دیں سو so, جو سرکٹ ہے پہلے ہاف میں ڈسیبل رہے گا نیکسٹ ہاف میں میں انیبل ہو جائے گا پچھلے لیکچر کے اینڈ ہم نے ایک ڈیجیٹل کلاک کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے ڈیجیٹل کلاک بیسکلی آپ جیسے جانتے ہیں سیکنڈ میئر کرے گا یا کاؤنٹ کرے گا منٹس کاؤنٹ کرے گا اور آورس کاؤنٹ کرے گا سو ڈیجیٹل کلاک آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا دو ڈیجٹس ہم رکھتے ہیں سیکنڈس کے لیے دو ڈیجٹس رکھتے ہیں منٹس کے لیے اور دو ڈیجٹس رکھتے ہیں آورس کے لیے سو بیسکلی ٹوٹل چھ ڈیجٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں اب جو سیکنڈس ہیں بیسکلی ایک منٹ میں سکسٹی سیکنڈس ہیں اسی طرح ایک آور میں سکسٹی منٹس ہیں اور بارہ گھنٹے ہوتے ہیں بیسکلی یہ کاؤنٹ کیسے کرنے سیکنڈس کو اگر آپ دیکھا جائے آپ کے پاس ایک کاؤنٹر ہونا چاہیے جو ہی ہر منٹ ہر سیکنڈ کے بعد ایک پلس آ رہی ہے تو ایک کاؤنٹر ہے جو اس کو کاؤنٹ کر رہی ہے تو جو ہی یہ سکسٹی پلسز uh, کاؤنٹ کر لے گی بیسکلی دس مینس کہ ایک منٹ پورا ہو گیا اب اس سے کیا ہوگا جو منٹ کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ ہو جائے گا اور جو سیکنڈ والا کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو پہ ریسیٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ بڑھتا بڑھتا جب منٹ جو ہے سکسٹی پہ پہنچے گا سکسٹی منٹ ہو جائیں گے تو آور والا جو کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ ہو جانا چاہیے اور جو منٹ والا کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو پہ سیٹ ہو جانا چاہیے بیسکلی پروسیس تو کافی سمپل ہے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ بیسکلی کون سے کاؤنٹرس یوز ہونے ہیں اور کیسے آپس میں کونیکٹ ہوئے ہیں ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو ایک جو پلس ہے پر سیکنڈ کے حساب سے جس سے وہ کاؤنٹ آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آئے گی یہ کہا تھا ہم نے کہ جو اے سی سگنل ہے ٹو ٹوینٹی وولٹ جو ہے ففٹی کی فریکوینسی جو ہوتی ہے ففٹی ہرٹز ہوتی ہے تو آپ ایک سرکٹ بنا سکتے ہیں جو اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے سائنوسائڈل سگنل ہوتا ہے اس کو چینج کر دیں انٹو اسکوئر سگنل جو آپ کے ڈیجیٹل لاجک میں یوز ہو رہا ہے اور of course two twenty volt سے اس کو گھٹا کے فائیو وولٹ پہ لے آئے اب یہ جو سگنل ہے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 50 ہرٹس ہی ہے اب اس کو آپ نے ڈیوائڈ بائی ففٹی کر کے ون پہ لے کے آنا that means cycle per second تو بیسکلی ڈیوائڈ بائی ففٹی کیسے کریں گے ڈیوائڈ بائی کاؤنٹر آپ یوز کر رہے ہیں سو so, وہ کاؤنٹر ہم نے دیکھا تھا uh, اس کے بعد جو ون ہرٹس کا سگنل ہوگا وہ آپ نے ایک سیکنڈ کاؤنٹر کے ان پٹ پہ لگانا ہے جو کہ ان پلسز کو کاؤنٹ کر رہا ہے اور انکریمنٹ ہو رہا ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ یہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر ہے جو سیکنڈس کو کاؤنٹ کر رہا ہے اور اسی طرح ایک دوسرا ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر ہوگا جو منٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہے سرکٹ اس کا ہم نے دیکھا تھا بیسکلی دو ڈیکٹ کاؤنٹر تھے ایک تو جو ہے جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے زیرو سے نائن تک اس کے بعد جو ہی وہ ٹین پہ جاتا ہے تو وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے زیرو پہ اور اس کے بعد جو دوسرا ہے کیسکیڈ ڈیکٹ کاؤنٹر لگایا ہوا وہ ون پہ کاؤنٹ کر لے گا اب یہ جو دوسرا ٹینس والا کاؤنٹر ہے وہ بیسکلی ون کاؤنٹ کرے گا ٹو تھری فور فائیو تو ففٹی نائن میکسیمم سیکنڈ کی ویلو ہو سکتی ہے یا ففٹی نائن میکسیمم جو ہے منٹ کی ویلو ہو سکتی ہے جو ہی یہ سکسٹی پہ جائے گا سیکنڈ جائے یا منٹ جائے اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے تو وہ ہم نے سرکٹ دیکھا تھا کہ ایک نینڈ گیٹ بھی لگا ہوا تھا اور ایک اینڈ گیٹ بھی لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم سرکٹ کو ریسیٹ کر رہے ہیں آج بیسکلی ادھر سے ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں سرکٹ تو ہم نے دیکھا تھا اس کا ذرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر کام کیسے کرے گا آئیے اس کا سرکٹ دیکھیں آئیے ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں یہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا یہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر جو ہے منٹس کاؤنٹ کرنے کے لیے بھی یوز سکتا ہے اور سیکنڈس کاؤنٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے اوپر کلاک سگنل ہے جو کہ ہائی اینڈ لو ہو رہا ہے اس کی فریکوینسی جو ہوگی ون ہرٹس ہوگی یا ون سائیکل پر سیکنڈ نیچے جو چار سگنلس دکھائے گئے Q zero Q one Q two اور کیو تھری یہ جو ہے یونٹس ڈیکٹ کاؤنٹر جو ہے اس کے آؤٹ پٹس دکھائے گئے اسی طرح آر سی او سگنل دکھایا گیا ای این پی اور ای این ٹی سگنل دکھایا گیا R C O one brackets میں لکھا ہوا یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلا یونٹس ڈیکٹ کاؤنٹر ہے اس کا آؤٹ پٹ سو جو ہی پہلا یونٹ کاؤنٹر جو ہے اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچے گا دیٹ از نائن کیونکہ ڈیکٹ کاؤنٹر ہے تو آر سی او سگنل جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب یہ جو آر سی او سگنل جو ہے اگر پرانے سرکٹ کو آپ اپنے سامنے رکھیں کونیکٹڈ ہے ای این پی اور ای این ٹی جو انیبل پنس ہیں سیکنڈ ڈیکٹ کاؤنٹر جو کہ ٹینس کو کاؤنٹ کر رہا ہے پہلا یونٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہے دوسرا ٹینس کو کاؤنٹ کر رہا ہے سو جو ہی ٹرمینل کاؤنٹ پہنچا آر سی او ایکٹیویٹ ہو جائے گا دوسرا جو ہے کاؤنٹر وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ انکریمنٹ کر جائے گا اس طرح نیچے جو ہے کیو زیرو اور کیو ون آؤٹ پٹ دکھایا گیا دوسرے کاؤنٹر کا جو ٹینس کو کاؤنٹ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام سارا ہو کیسے رہا ٹی سکس انٹرول پہ دیکھا جائے کیو ناٹ جو ہے ون ہے کیو ون زیرو ہے کیو ٹو ون ہے اور کیو تھری جو ہے وہ بھی زیرو ہے سو ٹی سیون پہ یہ کاؤنٹ انکریمنٹ ہو گیا ٹی ایٹ پہ بھی انکریمنٹ ہو رہا ہے ٹی نائن پہ بھی اسی طرح انکریمنٹ ہو رہا ہے ٹی نائن پہ انکریمنٹ ہو کے کاؤنٹ جو ہے ون زیرو زیرو ون ہو گیا دیٹ مینس جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچ گیا اس سے آگے وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا ریسٹ ہو جائے گا سو جو ہی ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچا آر سی او جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اس کی وجہ سے جو ٹینس کاؤنٹر ہے سیکنڈ والا جو ہے جو کیسکیڈ ہوا ہوا ہے یونٹس کاؤنٹر کے ساتھ وہ بھی انیبل ہو گیا جیسے ای این پی سگنل اور E e N T signal activate ہو گئے اب ٹی ٹین انٹرول پہ کلاک ٹرانزیکشن پہ جو یونٹس کاؤنٹر ہے وہ تو ریسٹ ہو گیا زیرو زیرو زیرو زیرو جیسا کہ دکھایا گیا ہے آر سی او جو سگنل ہے وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا لاجک زیرو پہ چلا جائے گا کیونکہ آر سی او سگنل جو ہے ای این پی اور E N T enable signal کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ای این پی اور ای این ٹی سگنل بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے جو ٹینس کاؤنٹر ہے اس کا کیو زیرو جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو لاجک ون نظر آ رہا ہے سو دیٹ مینس جو ٹینس کاؤنٹر ہے وہ ٹی ٹین انٹرول پہ جو کلاک ٹرانزیکشن ہوا ہے اس پہ انکریمنٹ کر گیا کیو ون جو ہے وہ زیرو ہی ہے سو دیٹ مینس جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ زیرو پہ ریسٹ ہو گیا اور جو ٹینس کاؤنٹر ہے وہ ون پہ انکریمنٹ ہو گیا اسی طرح ٹائمنگ ڈائگرام میں اگر آپ آگے چلیں ٹی نائنٹین پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ دوبارہ ایک دفعہ پہنچ گیا سو کیو زیرو جو ہے وہ ون ہے Q one Q two zero zero ہے اور کیو تھری جو ہے وہ بھی ون ہے کیونکہ یونٹ کاؤنٹر اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچا ہے سو آر سی او جو آؤٹ پٹ سگنل ہے ریپل کلاک آؤٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا جس کی وجہ سے سیکنڈ جو کاؤنٹر ہے جو ٹینس کو کاؤنٹ کر رہا ہے اس کے ای این پی اور ای این ٹی سگنل بھی ایکٹیویٹ ہو گئے سو جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ٹی ٹوینٹی پہ جو کاؤنٹر ہے جو ٹینس کو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ دوبارہ سے انکریمنٹ کر گیا سو آپ کو کیو زیرو جو ہے وہ ون سے زیرو پہ چلا گیا اور کیو ون جو ہے زیرو سے ون ہو گیا دیٹ مینس پہلا جو اسٹیٹ تھا یا پہلے جو کاؤنٹ ویلو تھی وہ ون تھی اب ٹو ہو گئی ہے یونٹ والے اگر کاؤنٹر کو دیکھیں وہ دوبارہ سے ریسٹ ہو گیا Q zero Q one Q two اور کیو تھری چاروں جو ہیں آؤٹ کے زیرو زیرو پہ چلے گئے اسی طرح آر سی او بھی زیرو ہو گیا ای این پی اور ای این ٹی بھی آف کورس زیرو ہو گئے ٹی ٹوینٹی ون انٹرول پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ ایک دفعہ پھر انکریمنٹ ہوا وہ ون ہو گیا اور جو ٹینس کاؤنٹر ہے وہ ٹو پہ ہی رہے گا آئیے اب ایک دوسرا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر ہے جو منٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہے یا سیکنڈ کو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ تقریباً کاؤنٹ کر چکا ہے ففٹی سکس ویلو یا ففٹی فور ویلو تک پہنچ چکا ہے سو جیسے کہ ٹائمنگ ڈائگرام میں دکھایا گیا اوپر کلاک نظر آ رہا ہے نیچے اس کے چار آؤٹ پٹس جو ہیں جو یونٹ کاؤنٹر کے آؤٹ پٹس ہیں اسی طرح R C O E E N N P T signals دکھائے گئے آر سی او سگنل جو ہے وہ پہلے والے یونٹ کاؤنٹر کے اور ای این پی اور E N T enable input جو سگنل ہیں وہ دوسرے کاؤنٹر کے ہیں جو کہ ٹینس کو کاؤنٹ کرتا ہے اسی طرح نیچے کیو زیرو کیو ون اور کیو ٹو جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہیں ٹینس والے کاؤنٹر کے ایک سگنل دکھایا گیا جس پہ لکھا ہوا ہے connected to E N T and E N P of next counter that means اگر اس کو ہم ایزیوم کر لیں کہ یہ ڈیوائڈ بائی سکسٹی کاؤنٹر ہے جو کہ سیکنڈس کو کاؤنٹ کر رہا ہے تو جو ہی سیکنڈ کی ویلو سکسٹی پہ پہنچے گی منٹ والا کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ ہو جانا چاہیے وہ کیسے انکریمنٹ ہوگا ایک سگنل جائے گا تو یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے connect to E N T and E N P of next counter اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ کاؤنٹر جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ انکریمنٹ کر جائے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ نیچے ایک کلیئر سگنل ہے جب سیکنڈ کاؤنٹر یا منٹس کاؤنٹر اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے دیٹ مینس پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد سکسٹی نظر نہیں آنا چاہیے اس کو کلیئر کر دینا چاہیے زیرو زیرو پہ ریسیٹ ہو جانا چاہیے تو یہ جو کلیئر سگنل ہے ان کاؤنٹرز کو ریسیٹ کر ہے سو so, آئیے دیکھتے ہیں کچھ انٹرولس کہ یہ کام کیسے کر رہا ہے اس ٹائمنگ ڈائگرام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے پہلے سرکٹ ڈسکس کیا تھا ڈیوائڈ بائی سکسٹی والا وہ اپنے سامنے رکھیے گا تو اس کے ساتھ اس کو ذرا ریلیٹ کریں اب ٹی ففٹی سکس انٹرول پہ کی ایک ویلو ہے اسی طرح ٹی ففٹی سیون پہ وہ اپنا کاؤنٹ ویلو انکریمنٹ کر گیا ففٹی ایٹ انٹرول پہ ویلو ہوگی q0 کیو زیرو کی ون کیو ون کی ون کیو ٹو کی ون اور کیو تھری کی زیرو بیسکلی سیون اس نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے اگر نیچے دیکھیں کیو زیرو جو ہے ٹینس کاؤنٹر کا وہ بھی ون ہے کیو ون جو ہے وہ زیرو ہے اور کیو ٹو جو ہے وہ ون ہے so basically T fifty eight interval پہ یہ ففٹی سیون سیکنڈ یا منٹس اس نے کاؤنٹ کر لیے اسی طرح ٹی ففٹی نائن پہ اگر آپ دیکھیں جو ہے Q zero Q one Q two اور کیو تھری ان کی ویلو چینج ہوگی ایٹ پہ انکریمنٹ کر گیا سات سے آٹھ پہ چلا گیا اور جو ٹینس کاؤنٹر ہے اس کی ویلو فائیو ہے سو ففٹی ایٹ کاؤنٹ ہو گیا اب ففٹی نائن پہ جو ٹرمینل کاؤنٹ ہے یونٹس کاؤنٹر کا وہ نو پہ پہنچ گیا دیٹ مینس ٹرمینل کاؤنٹ پہنچ گیا اس کی وجہ سے آر سی او جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ٹینس کاؤنٹر کا ای این پی اور E N T enable signal بھی ایکٹیویٹ ہو گیا کیو زیرو کیو ون اور کیو ٹو پہ جو ٹینس کاؤنٹر ہے اس کا کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ یہ ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچا ہے 59 پہ پہنچ گیا ہوا ہے تو جو نیچے سگنل نظر آ رہا ہے connect to E N T and E N P of next counter یہ ایک سگنل ایکٹیویٹ ہو گیا جو کہ دوسرا جو کاؤنٹر ہے دیٹ مینس منٹ والا کاؤنٹر اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اب جو ہی نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے ٹی سکسٹی پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو زیرو زیرو پہ سیٹ ہو گیا آر سی او بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ای این پی اور ای این ٹی سگنل بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا کیو زیرو کیو ون اور کیو ٹو جو آؤٹ پٹس ہیں ٹینس کاؤنٹر کے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے زیرو زیرو زیرو پہ پہنچ گئے سو دیٹ مینس جو سیکنڈ کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو پہ ریسٹ ہو گیا وہ کیسے ہوا ہے جو نیچے کلیئر سگنل ہے وہ ایک شارٹ انٹرول کے لیے لاجک لو ہوا جس کی وجہ سے اگر آپ سرکٹ میں دیکھیں جو ٹینس کاؤنٹر کے کلیئر ان پٹ پہ کنیکٹڈ ہے so that means ten counter T sixty plus کے تھوڑی دیر بعد کلیئر ہو جائے گا جو منٹ کاؤنٹر ہے وہ کیونکہ سلیکٹ ہوا ہوا تھا سو ٹی سکسٹی انٹرول پہ وہ انکریمنٹ کر دے گا تو اس کا جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ بائی ون ہو جائے گا سو دیٹ مینس جو سیکنڈ ہیں وہ زیرو زیرو پہ آ گئے اور منٹ جو ہے ایک کاؤنٹ سے انکریمنٹ کر گیا اگر پہلے دس تھا اب گیارہ ہو جائے گا اگر پہلے دو تھا اب تین ہو گیا اسی طرح ٹی سکسٹی ون انٹرول پہ دیکھیں جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا جو یونٹ کاؤنٹر ہے سیکنڈ کا وہ انکریمنٹ کر گیا زیرو زیرو زیرو زیرو سے ون پہ چلا گیا جو ٹینس کاؤنٹر ہے وہ زیرو ہی رہے گا اسی طرح جو آگے پلسز آ رہے ہیں sixty two sixty three sixty four unit counter جو ہے وہ انکریمنٹ کر رہا ہے ٹینس کاؤنٹر جو ہے اپنی اوریجنل اسٹیٹ پہ سیٹ ہے آورس کاؤنٹر جو ہے بیسکلی آورس کو کاؤنٹ کر رہا ہے آورس جو ہے بیسکلی ایک دو سے لے کے بارہ تک کاؤنٹ کرے گا بارہ سے جب ریسٹ ہوگا تو آور جو ہے کبھی بھی زیرو زیرو پہ ریسٹ نہیں ہوتا بارہ سے دوبارہ ایک پہ چلا جائے گا سو so, اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو کاؤنٹر ہے of course divide by sixty نہیں ہے اس میں دو کاؤنٹرز ملا کے ہم نے ایک کاؤنٹر بنایا ہوا ایک تو ڈیکٹ کاؤنٹر ہے اور اس کے ساتھ ایک ہم نے جے کے فلپ لگایا ادھر ایک کاؤنٹر نہیں لگایا ہوا بیسکلی جے کے فلپ فلپ جو ہے یا زیرو پہ سیٹ ہوگا یا ون پہ ہوگا جیسے کہ آپ کو آورز کا پتا ہے یا تو جو ٹینس ڈیجٹ ہے وہ زیرو ہوگا یا ون ہوگا تو so, وہ جے کے فلپ فلپ کی مدد سے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں دوسری ایک جو اہم چیز ہے جب ہم آورز کاؤنٹر کو سیٹ کرتے ہیں جب آور چینج ہوتا ہے سے بارہ سے واپس جو جا رہا ہے ایک پہ تو زیرو نہیں ہوگا ون لوڈ کرنا پڑے گا سو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ پہلے کیسے بنا ہوا ہے جو آورز کاؤنٹر ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے اس کے بعد اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں آئیے پہلے آورز کاؤنٹر سرکٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کیسے کر رہا ہے سو so, سب سے پہلے جو ہے جو یونٹس کو کاؤنٹ کر رہا ہے seven four H C one sixty A decade counter ہے چار آؤٹ پٹس ہیں چار ہی ان پٹس ہیں ان کے ان پٹس پہ آپ کو زیرو زیرو زیرو ون دکھایا گیا سو بیسکلی جو ہی یہ ریسٹ ہوگا تو اس کی کاؤنٹ ویلو آؤٹ پٹ پہ زیرو زیرو زیرو زیرو نہیں ہوگی بلکہ ون لوڈ ہو جائے گا اسی طرح اس کے ای این ٹی اور ای این پی جو ان پٹ سگنلس ہیں وہ منٹ کاؤنٹر سے آ رہے ہیں سو منٹ کاؤنٹر جو ہی اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے ففٹی نائن پہ پہنچے گا یہ سگنل ایکٹیویٹ ہو جائے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ یہ اپنے کاؤنٹ جو ہے انکریمنٹ کر لے گا ایک سے کلاک سگنل جو ہے وہ اس کاؤنٹر کو بھی کنیکٹڈ ہے اور تھرو این انورٹر جے کے فلپ فلپ کو بھی کنیکٹڈ ہے سو یہ جو کاؤنٹر ہے بیسکلی ایکٹیو ہائی ٹرانزیکشن پہ چینج ہوتا ہے اور فلپ فلپ جو ہے نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ چینج ہو رہا ہے بیچ میں ایک ناٹ گیٹ لگایا Q zero Q one Q two Q three output ہیں ایک نینڈ گیٹ چوز ہوا جو کیو تھری اور کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بیسکلی یہ جو ٹرمینل کاؤنٹ پہ جب پہنچتا ہے یہ کاؤنٹر تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوا ہوا ہے سو so, جو ہی نائن ہوگا کیو زیرو ون ہو جائے گا کیو تھری بھی ون ہو جائے گا نین گیٹ کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا اس کے بعد ایک ناٹ گیٹ لگایا ہوا ہے آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا سو جے جو ان پٹ ہے فلپ فلپ کا وہ سیٹ ہو جائے گا ون پہ دوسرا اگر نین گیٹ دیکھیں نین گیٹ ٹو اس کا ایک ان پٹ جو ہے کیو ون سے ہے اور ایک جو ہے جے کے فلپ فلپ کا آؤٹ پٹ ہے اب جے کے فلپ فلپ کا انیشلی ہم ریزیوم کرتے ہیں آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہے so therefore NAND two جو ہے اس کا آؤٹ پٹ ون ہوگا نینڈ ٹو گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ایک ناٹ گیٹ لگا ہوا ہے سو جو اپنا آؤٹ پٹ جو ہے زیرو پہ سیٹ کر دے گا that means initially J one پہ ہوگا جب یہ جو ہے کاؤنٹر فور بیٹ کاؤنٹر اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے جو ہے جو جے کے فلپ فلپ کا انپٹ ہے وہ زیرو پہ سیٹ ہو جائے گا کلاک ٹرانزیشن پہ جے کے فلپ فلوپ جو ہے اپنا آؤٹ پٹ کیو جو ہے وہ ون پہ سیٹ کر دے گا کیونکہ جے ان پٹ ون ہے اور کے زیرو ہے جو ہی کیو آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا سو دیٹ مینس جو ٹینس کاؤنٹر ہے وہ نائن سے ٹین پہ چلا گیا کیو output J K flip flop کا اٹ مینس دس ٹین آورز ہیں یا الیون آورز ہیں یا ٹویلو آورز ہیں جو ہی کیو آؤٹ پٹ ون ہوا اب ہم seven four H C one six zero A جو کاؤنٹر ہے اس کے کاؤنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہی اس کا کاؤنٹ پہ پہنچے گا دیٹ مینس کیو ون جو ہے وہ ون ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو ری لوڈ کر دینا ہے کاؤنٹ نمبر ون سے so, جو جو ہی کیو ہے ون ہوا نینڈ گیٹ ٹو جو ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو گیا زیرو کی وجہ سے کے ان پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا جے ان پٹ جو ہے اس وقت تک زیرو ہو چکا ہے کے ون ہو گیا دیٹ مینس کلاک ٹرانزیکشن پہ جے کے فلپ جو ہے زیرو پہ ہو جانا چاہیے اور اسی طرح نین گیٹ ٹو کا جو آؤٹ پٹ ہے کیونکہ زیرو ہو گیا ہے وہ کنیکٹڈ ہے seven four H C one sixty A کے لوڈ ان پٹ کے ساتھ سو یہ لو ہو جائے گا نیکسٹ کلاک ٹرانزیشن پہ اس پہ کیا لوڈ ہوگا جو کاؤنٹ ون ہم نے اس کے ان پٹ پہ سیٹ کیا ہوا آئیے اس سرکٹ کے آواز کاؤنٹر کے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں سب سے اوپر کلاک ان پٹ دکھایا گیا ہے جو کہ ٹریگر کر رہا ہے جو فور بیٹ کاؤنٹر ہے یونٹ آورز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جے کے فلپ فلپ جو ہے نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہے تو اس کو انورٹر کے تھرو یا نارٹ گیٹ کے تھرو جو کلاک سگنل ہے اس کو انورٹ کیا گیا سو so, نیچے جو ہے کلاک ان پٹ ٹو جے کے فلپ فلپ دکھایا گیا اس کے بعد Q zero Q one Q two Q three جو ہے یونٹ کاؤنٹر دکھایا گیا اس کے آؤٹ پٹس دکھائے گئے اس کے کے کے کے بعد جے جے ان ان ان پٹ پٹ جو فلپ پٹس ہیں اس کے بعد Q output Q output represent کر رہے آورس کا ٹینس کاؤنٹر اور سب سے نیچے جو ہے لوڈ ان پٹ دکھایا گیا اب اگر آپ ٹی سیون انٹرول پہ دیکھیں ٹی سیون انٹرول پہ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا ون پہ چلا گیا کیو ون ون پہ چلا گیا کیو ٹو بھی ون پہ چلا گیا کیو تھری جو ہے وہ زیرو پہ ہے دیٹ مینس سات گھنٹے ہو گئے سیون ریپرزینٹ کر رہا ہے جے زیرو ہے کے زیرو ہے کیو بی زیرو ہے سو سیون آور میئر ہو گئے یا کاؤنٹ ہو گئے اسی طرح ٹی ایٹ انٹرول پہ کاؤنٹ جو ہے یونٹ کاؤنٹر کا یونٹ آور کاؤنٹر کا انکریمنٹ ہو گیا so it represent eight hour T nine interval پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے آورز کاؤنٹر وہ نائن کاؤنٹ کر رہا ہے اب کیونکہ ڈیکٹ کاؤنٹر ہے nine is the terminal count اب جو جے ان پٹ ہے جو ہم نے ایک اینڈ گیٹ لگایا کمبینیشن سرکٹ لگایا ہے جو کہ جے ان پٹ کو ون کر دیتا ہے ٹی ٹین انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ڈیکٹ کاؤنٹر تو ریسٹ ہو گیا so Q zero Q one Q two Q three جو ہے زیرو زیرو زیرو زیرو پہ پہنچ گئے زیرو آورز ہو گئے یونٹ کاؤنٹر کے کیس میں جے کیونکہ ون تھا کے زیرو تھا تو کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ون پہ so that means ten counter جو ہے انکریمنٹ کر گیا سو نو کے بعد دس آتا ہے so ten counter one represent کر رہا ہے اور یونٹ کاؤنٹر جو ہے زیرو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس طرح ٹی الیون پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ ہوا ون کاؤنٹ کر رہا ہے کیو زیرو ون ہے باقی Q one Q two Q three output جو ہے وہ زیرو پہ ہیں اس طرح جو کیو آؤٹ پٹ ہے ٹین کاؤنٹر کا جے کے فلپ فلپ جو ہے وہ ون ہے ٹی ٹویلو انٹرول پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ کر گیا کیو زیرو ون سے زیرو ہو گیا کیو ون جو ہے زیرو سے ون ہو گیا Q two Q three zero پہ ہے کاؤنٹ کر گیا ٹو پہ اب جو ٹین کاؤنٹر ہے وہ ابھی بھی ون پہ ہے اس کے بعد اس کو تھرٹین پہ نہیں جانا زیرو پہ نہیں جانا آورس کا جو کاؤنٹر ہے ون پہ ریسٹ ہو جانا چاہیے دیٹ مینس یونٹ کاؤنٹر جو ہے وہ ون پہ سیٹ ہو جائے گا اور ٹین کاؤنٹر ہے وہ زیرو پہ ریسٹ ہو جانا چاہیے سو ٹی ٹویلو پہ کے ان پٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا کیو آؤٹ پٹ ہائی ہے لوڈ جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی زیرو ہو گیا اب لوڈ جو آؤٹ پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے لوڈ ان پٹ کے ساتھ جو کہ ڈیکٹ کاؤنٹر کا ان پٹ ہے ٹی تھرٹین کلاک انٹرول پہ جو کاؤنٹ ون ہے وہ لوڈ ہو گیا کاؤنٹر پہ کیونکہ لوڈ جو پن تھی وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی تھی جے ان پٹ زیرو ہے کے ان پٹ کیونکہ ون تھا uh, پچھلے انٹرول میں اس کی وجہ سے جے کے فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ٹاگل ہو گیا سو کیو آؤٹ پٹ زیرو پہ چلا گیا لوڈ جو سگنل ہے واپس ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا لاجک ہائی ہو گیا سو اب اگر ٹی uh, تھرٹین کے بعد اس کی اسٹیٹ دیکھی جائے جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ ون کاؤنٹ کر رہا ہے اور جو ٹین کاؤنٹر ہے جو جے کے فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو گیا اسی طرح ٹی فورٹین انٹرول پہ جو یونٹ کاؤنٹر ہے وہ ٹو ہو گیا ٹین کاؤنٹر زیرو ہے ٹی ففٹین پہ اسی طرح یونٹ کاؤنٹر تھری ہو گیا دس ریپرزینٹ تھری آورس اور جو ٹین کاؤنٹر ہے وہ زیرو پہ ہے ابھی ہم نے ایک ڈیجیٹل کلاک کی ایگزامپل دیکھی نے کاؤنٹر جس کی مدد سے ہم سیکنڈ کاؤنٹ کر رہے ہیں منٹس کاؤنٹ کر رہے ہیں اور کاؤنٹ کر رہے ہیں ہیں اب آئیے دیکھتے ایک ایک اور ایگزامپل کو frequency counter basically frequency counter کیا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے فریکوینسی کاؤنٹ کر رہا ہے سپوز آپ کے پاس کوئی بھی ایک سگنل ہے جس کی فریکوینسی آپ کو معلوم نہیں ہے اب اگر یہ جو سگنل ہے وہ آپ کونیکٹ کر دیں کاؤنٹر کے کلاک انپٹ کے ساتھ اور ایک خاص ٹائم انٹرول کے دوران آپ جو ہے اس کاؤنٹر کا جو کلاک انپٹ ہے اس کو انیبل رکھیں سے ایک سیکنڈ کے انٹرول تک جو کاؤنٹر کا کلاک انپٹ ہے اس کو انیبل رکھیں سو so, اس دوران ون سیکنڈ کے جو ڈیوریشن ہے جتنے بھی آپ کے ان پٹ سگنل آ رہا ہے جس کی فریکوینسی معلوم نہیں ہے جو جو اس کی کلاک ٹرانزیکشن ہوگی کاؤنٹر انکریمنٹ کرتا جائے گا ایک منٹ ایک سیکنڈ کے انٹرول کے بعد آپ جو کاؤنٹر کا جو کلاک ان پٹ ہے اس کو ڈسیبل کر لیں اور جو کاؤنٹر میں جو ویلو ہے اس کو میئر کر لیں اس کو یہ سارا کرنے سے پہلے کاؤنٹر کو آپ ریسیٹ کر دیں گے زیرو زیرو زیرو کاؤنٹ پہ سو so, ایک سیکنڈ کا جب آپ نے انٹرول اپلائی کیا اس میں جتنے بھی پلسز آئیں وہ میئر کی کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ پہ آ گئیں سو بیسکلی یہ ریپرزینٹ کرے گا فریکوینسی کو بیسکلی فریکوینسی ہے کیا it's number of clocks per second so basically ایک فریکوینسی کاؤنٹر جو ہے اسی طرح بنے گا ایک کاؤنٹر ہوگا اس کے کلاک انپٹ کو آپ ایک خاص ٹائم کے لیے ایکٹیویٹ کریں گے جو سگنل ہے جس کی فریکوینسی میئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کلاک ان پٹ پہ اپلائی کریں گے جب انٹرول ختم ہو جائے گا کلاکس اسٹاپ ہو جائیں گی کاؤنٹ آپ کر لیں جو بھی کاؤنٹ ویلو ہوگی وہ ریپرزینٹ کرے گا کاؤنٹر جو انپٹ سگنل ہے اس کی فریکوینسی کو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ ہے کیسے اور اس کے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ جو ایکوریسی ہے وہ کیسے اس سرکٹ میں لے کے آئیں گے so, آئیے دیکھتے ہیں سرکٹ اور اس کا ٹائمنگ ڈائگرام ڈائگرام میں ایک فریکوینسی کاؤنٹر کا سرکٹ دکھایا گیا اس کا جو مین پورشن ہیں بیسکلی ایک کاؤنٹر ہے یہ چار بٹ کا ہو سکتا ہے آٹھ بٹ کا ہو سکتا ہے سکسٹین بٹ کا ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی آپ فریکوینسی کاؤنٹ کر رہے ہیں کاؤنٹر کے دو انپٹس ہیں ایک تو کلیئر ان پٹ ہے سو جو بھی اپنی فریکوینسی کاؤنٹ کرنی ہے پہلے اس کاؤنٹر کو کلیئر کرنا پڑے گا ریسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ کاؤنٹ ویلو جو ہے اس میں زیرو ہو جائے کمپیوٹر کا جو ان پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ کے ساتھ اینڈ گیٹ کے دو ہیں ایک ان پٹ پہ جو ان پٹ سگنل ہے جس کی ان نون فریکوینسی ہے جس کو میئر کرنا ہے وہ آپ اپلائی کر رہے ہیں دوسرا جو انپٹ ہے اینڈ گیٹ کا اس پہ آپ سیمپلنگ انٹرول جس انٹرول میں آپ جو ان پٹ سگنل ہے جس کی ان نون ہے جس کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپلائی کر رہے ہیں سو بیسکلی جو سیکنڈ ان پٹ ہے اس کو آپ ون سیکنڈ کے لیے یا ٹین سیکنڈ کے لیے جو بھی آپ کا سیمپلنگ انٹرول ہے اس تک وہ ہائی رکھیں گے جس کی وجہ سے اینڈ گیٹ انیبل ہو جائے گا جو ان پٹ سگنل ہے جس کی ان نون فریکوینسی ہے وہ ڈائریکٹلی اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا اینڈ آف کورس کاؤنٹر کے کلاک ان پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا کاؤنٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ایک B C D and seven segment decoder کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو so, جو بھی کاؤنٹر کی ویلو ہے وہ آپ کو سیون سیگمنٹ ڈسپلے پہ نظر آئے گی سو so, اس سے پہلے کہ آپ جو input signal with unknown frequency apply کریں آپ نے کاؤنٹر کو کلیئر کرنا ہے ریسیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سیمپلنگ انٹرول ایکٹیویٹ کرنا ہے اس سیمپلنگ انٹرول میں جو ان پٹ سگنل ہے وہ کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرے گا اور جب سیمپلنگ انٹرول ختم ہو جائے گا ان پٹ جو سگنل ہے وہ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا کاؤنٹر اسٹاپ ہو جائے گا اور جو بھی کاؤنٹر کی ویلو ہوگی وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرے گا فریکوینسی کو آئیے ٹائمنگ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس سرکٹ کا ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر جو ہے ان پٹ سگنل دکھایا گیا جس کی فریکوینسی ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بعد کاؤنٹر ریسٹ سگنل دکھایا ہے سو ٹی ناٹ انٹرول پہ کاؤنٹر کو ہم نے ریسٹ کر دیا کلیئر کر دیا آؤٹ پٹ پہ زیرو ویلو ہوگی اس کے بعد سیمپلنگ انٹرول جو ہم نے رکھا ہے وہ ٹی ون سے لے کے ٹی ٹو تک ہم نے رکھا ہے so T one T two کے دوران جو اینڈ گیٹ ہے اس کا سیکنڈ پٹ ہے وہ ہائی ہو گیا so that means AND gate جو ہے انیبل ہو گیا اب جو بھی دوسرے پٹ پہ ان پٹ سگنل ہے وہ اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ مل جائے گا اور وہ کیا کرے گا کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرے گا کیونکہ وہ جو سگنل ہے اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے کونیکٹڈ ہے کلاک ان پٹ کے ساتھ so T one T two interval میں جیسا کیا دکھایا گیا ہے پانچ پلسز میئر کی ہیں سو so بیسکلی اس کی فریکوینسی جو ہے فائیو ہرٹس آپ کہہ سکتے ہیں اگر ٹی ون ٹی ٹو جو انٹرول ہے وہ ون سیکنڈ کا ہو ابھی ہم نے دیکھا ایک فریکوینسی کاؤنٹر اس کا سرکٹ ڈایاگرام اور اس کا ٹائمنگ ڈایاگرام یہ ایک بڑا جنرل سا ڈایاگرام تھا بیسکلی جب آپ فریکوینسی میئر کرتے ہیں تو جو سیمپلنگ انٹرول ہے وہ بڑا ایکوریٹ ہونا چاہیے فار ایگزامپل آپ کا جو ان پٹ سگنل ہے جس کی ان نون فریکوینسی ہے let suppose four six seven eight اس کی فریکوینسی ہے اب اگر آپ ایک سیکنڈ میں میئر کرتے ہیں تو four six seven eight pulses measure کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں four six seven eight pulses آئیں دیٹ مینس اس کی فریکوینسی ہوگی four six seven eight hertz اگر آپ sampling interval point one second رکھتے ہیں سو so بیسکلی یہ سگنل اگر آپ اپلائی کریں گے تو four six seven point eight samples آئیں گے یا کاؤنٹر کا جو ان uh, پٹ ہے اس پہ four six seven point eight samples آئیں گے سو آؤٹ پٹ پہ four six seven point eight count آئے گا اب کیونکہ پوائنٹ ایٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے یا تو وہ فور سکس سیون ہو جائے گا یا فور سکس ایٹ ہو جائے گا اب یہ کیونکہ پوائنٹ ون سیکنڈ میں میئر کیا تو ون سیکنڈ میں کتنا ہوگا فور سکس سیون زیرو ہو جائے گا فور سکس ایٹ زیرو ہو جائے گا یہ دو کاؤنٹ ویلو ہو جائیں گے تو بیچ میں ایرر آ گیا کیونکہ اوریجنل جو frequency four six seven eight ہے اب سیمپلنگ انٹرول آپ نے کم کیا تو اس کی وجہ سے ایرر آ گیا لیٹ سپوز uh, آپ سیمپلنگ انٹرول جو ہے پوائنٹ زیرو ون رکھتے ہیں تو پھر کتنے سیمپل میئر کرے گا four six point seven eight point seven eight کو اگر نکلیکٹ کر دیں تو بیسکلی فورٹی سکس یا فورٹی سیون سیمپل اس نے میئر کیے ہیں اگر آپ ون سیکنڈ کے انٹرول پہ لے جائیں تو یہ 4600 یا 4700 ہو جائے گا تو اگین مزید اور ایرر آ گئی سو سیمپلنگ انٹرول جو ہے وہ بڑا ایگزیکٹ ہونا چاہیے ڈپینڈنگ آن دی فریکوینسی اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اب سیمپلنگ انٹرول کیسے سلیکٹ کرتے ہیں بیسکلی ابھی ہم دیکھتے ہیں سرکٹ آپ کو بہت سارے ڈیکٹ کاؤنٹرز یوز کرنے پڑیں گے جن کے آؤٹ پٹ پہ ایک جو ماسٹر فریکوینسی ہے اس کو ڈیوائڈ بائی ٹین ہوا ہے ان میں سے کوئی بھی اپروپریٹ ایک فریکوینسی سلیکٹ کریں گے جو آپ کا ایک سیمپلنگ انٹرول جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ سرکٹ کیسے بنا ہے اور سیمپلنگ انٹرول کیسے ڈیٹیکٹ کریں اس کے بعد یہ جو ہم نے پہلے ڈسکرائب کیا تھا سرکٹ جو فریکوینسی کاؤنٹر کا اس کو کیسے ہم ماڈیفائی کریں گے تاکہ وہ جو ہے ان پٹ فریکوینسی جو ہے کسی ان نون سگنل کی وہ ایکوریٹلی ڈیٹرمن کر سکے so آئیے دیکھتے ہیں سیمپلنگ انٹرول کا سرکٹ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکوریٹ سیمپلنگ انٹرول ہے یہ کیسے ہمیں حاصل ہوگا بیسکلی ہم نے کاؤنٹر سرکٹ بنایا جس میں ایک ڈیکٹ کاؤنٹر یوز کیے ہیں اور ان کو کیسکیٹ کیا آپس میں سو so انیشلی آپ دیکھیں ایک کرسٹل آسیلیٹر لگایا ہوا کرسٹل آسولیٹر جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی بیسکلی دو انسٹیبل اسٹیٹس میں رہے گا کبھی ون ہو جائے گا کبھی زیرو ہو جائے گا اس میں سو بیسکلی کرسٹل آسیلیٹر کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ one hundred kilo hertz signal ہے سائنوسائڈل سگنل ہے اس کے بعد ایک اور سرکٹ لگایا گیا پلس شیپر جس کو کہتے ہیں جو سائنوسائڈل سگنل کو اسکوئر ویو میں چینج کر رہا ہے اس کی فریکوینسی جو ہے وہ 100 کلو ہرٹ سی ہے سو یہ بیسکلی ان پٹ فریکوینسی ہوگی نیچے جو ہے آپ کو پانچ ڈیوائڈ بائی ٹین کاؤنٹر دکھائے گئے ہیں جن کے جو کلاک ان پٹ ہے وہ اس پلس شیپر سے آ رہا ہے سو so سارے جو ہیں ایک ہی کلاک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہر ڈیوائڈ بائی ٹین کاؤنٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے جو ٹرمینل کاؤنٹ ہے یا آر سی او سگنل ہے وہ انیبل سگنل جو ہے نیکسٹ کاؤنٹر کا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو جو ہی پہلا والا کاؤنٹر اپنے ٹرمینل کاؤنٹ پہ پہنچتا ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گا یا ریسائکل ہو جائے گا زیرو زیرو زیرو پہ اور جو نیکسٹ کاؤنٹر ہے وہ انکریمنٹ کر دے گا سو اگر آپ ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں جو پہلا ڈیوائڈ بائی ٹین کاؤنٹر ہے وہ ان پٹ فریکوینسی کو ڈیوائڈ بائی ٹین کر دیتا ہے so one hundred kilo hertz frequency کو ٹین کلو ہرٹس میں چینج کر رہا ہے اس کے بعد جو دوسرا ڈیوائڈ بائی ٹین کاؤنٹر ہے وہ مزید اس کو ڈیوائڈ بائی ٹین کر رہا ہے سو آؤٹ پٹ پہ ون کلو ہرٹس فریکوینسی آ رہی ہے اسی طرح اس کے بعد جو مزید تین کاؤنٹر لگائے گئے ہیں وہ پروگرسولی فریکوینسی کو 100 ہنڈریڈ ہرٹس میں چینج کر رہے ہیں ٹین میں چینج کر رہے ہیں اور آخری والا جو ہے وہ 1 ہرٹس میں چینج کر رہا ہے دیٹ مینس 1 کلاک پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کو آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہے یہ ساری جو فریکوینسیز ہیں 10 kilo hertz one hundred ten hertz اور 1 ہرٹس یہ ڈٹرمن کر رہی ہیں sampling interval so depending on the input unknown frequency آپ اپروپریٹ ایک سیمپلنگ انٹرول سلیکٹ کر سکتے ہیں کیسے سلیکٹ کریں گے ایک سوئچ کی مدد سے سو ایک سوئچ دکھایا گیا جو آپ اگر کونیکٹ کر دیں ٹین کلو ہرٹ سے تو آپ کا سیمپلنگ انٹرول جو ہوگا وہ ٹین کلو ہرٹ فریکوینسی ہے وہ ڈیٹرمن کرے گی اسی طرح سوئچ آپ کنیکٹ کر دیں ون ہرٹ کے ان پٹ کے ساتھ تو آپ کا جو سیمپلنگ انٹرول ہے وہ اکیولنٹ ہوگا یا پروپورشنل ہوگا ون uh, کی فریکوینسی سے جو سوئچ کا دوسرا اینڈ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایک جے کے فلپ فلوپ کے ساتھ جے کے فلپ فلوپ کا جو ان پٹ ہے جے ان پٹ اور کے ان پٹ دونوں ون کے ساتھ ٹائٹ ہیں so basically Q output toggle کرے گا کبھی ون ہوگا کبھی زیرو ہوگا جو سوئچ کا آؤٹ پٹ ہے وہ basically J K flip flop کے کلاک ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو لیٹ سپوز کے ون کا سیمپلنگ انٹرول سلیکٹ کیا ہوا ہے بائی کنیکٹنگ دی ون ہر output so J K flip flop کے آؤٹ پٹ پہ آپ کو کیا سگنل uh, ملے گا بیسکلی ٹاگل سگنل ملے گا کبھی ون ہوگا کبھی زیرو ہوگا جو سائیکل ٹائم ہے جے کے فلپ فلوپ کے آؤٹ پٹ پہ وہ بیسکلی ٹو سیکنڈ ہوگا سو ان پٹ جو سگنل ہے ون ہے آؤٹ پٹ پہ ڈیوائڈ بائی ٹو کیونکہ کر رہے ہیں تو اس کی فریکوینسی کم ہو جائے گی آئیے اب دیکھتے ہیں ڈیٹیلڈ سرکٹ ڈائگرام اور فریکوینسی کاؤنٹر جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی سلائٹ ماڈیفکیشن ہے ہم ایک کاؤنٹر یوز کر رہے ہیں اس کے اگین وہی دو ان پٹس ہیں ایک کلاک ان پٹ ہے جو کنیکٹ ہوا ہوا ہے ایک اینڈ گیٹ کے ساتھ اس اینڈ گیٹ کے تھری ان پٹس ہیں اور دوسرا جو کاؤنٹر کا پٹ ہے وہ کلیئر ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے سو کاؤنٹ کرنے سے پہلے کاؤنٹر کو اپنے کلیئر کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں ذرا اینڈ گیٹ کے ان پٹ کو اب ایک جو ان پٹ ہے اس پہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے input signal with unknown frequency جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا دوسرا جو ان پٹ ہے وہ سیمپلنگ انٹرول سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سیمپلنگ انٹرول کہاں سے آ رہا ہے جو ابھی ہم نے پہلے سرکٹ دیکھا جو جے کے فلپ فلوپ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ادھر سیمپلنگ انٹرول آ رہا ہے so let suppose switch connect ہے ون ہرٹ سگنل کے ساتھ سو جے کے کا جو آؤٹ پٹ ہے بیسکلی ٹو سیکنڈ کا سائیکل ہوگا ایک سیکنڈ میں ہائی ہوگا اور دوسرے سیکنڈ میں لو ہوگا سو so, وہی جو سگنل ہے اینڈ گیٹ کے ان پٹ سے کنیکٹڈ ہے یہ سگنل جو ہے ایک دوسرے جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے یہ جو دوسرا فلپ فلوپ جے کے فلپ فلوپ نظر آ رہا ہے اس کا جے کے ان پٹ دونوں ون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو یہ بھی ٹاگل کر رہا ہے سو so, جو ہی ادھر سے سیمپلنگ انٹرول ایکٹیویٹ کیا جو ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوئی اس فلپ فلوپ کا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہو جائے گا دیٹ مینس اینڈ گیٹ جو ہے انیبل ہو گیا جو ہی انیبل ہوا ساتھ میں ون شارٹ ایک ہم نے لگایا ہے ون شارٹ اگر آپ کو یاد ہو ایک اس کی ایک اسٹیبل اسٹیٹ ہے تو جو ہی اس پہ ایک ٹریگر پلس ملا کیو آؤٹ پٹ پہ ایک شارٹ پلس جنریٹ ہوگی جس کا جو ٹائم ہے ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا جو نیچے رجسٹر اور کیپیسٹر نظر آ رہا ہے وہ ٹائم کانسٹنٹ بتائے گا یا ٹائم پیریڈ اس کا ڈیٹرمن کرے گا سو ون شارٹ جو ہے ایک شارٹ پلس جنریٹ کرے گا جس کی وجہ سے کاؤنٹر کلیئر ہو جائے گا اینڈ گیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا ان پٹ سگنل جو ہے وہ اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا اور کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرنا شروع ہو جائے گا اسی طرح جو سیمپلنگ انٹرول جب ختم ہو جائے گا اینڈ گیٹ ڈسیبل ہو جائے گا اور آپ کا کاؤنٹر جو ہے اسٹاپ ہو جائے گا سو so, جو بھی کاؤنٹ ویلو ہوگی وہ ڈیٹرمن کرے گی ان پٹ فریکوینسی آئیے دیکھتے ہیں اس کا ٹائمنگ ڈائگرام ٹائمنگ ڈائگرام میں سب سے اوپر جو ہے ان پٹ سگنل دکھایا گیا جس کی فریکوینسی ان ہے اس کے نیچے سیمپلنگ انٹرول دکھایا گیا ہے جو high to low high to low ہو رہا ہے اس میں تیسرا جو سگنل ہے output of flip flop two جو سیمپلنگ انٹرول سگنل ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے clock input second flip flop کے جو ہی ہائی ٹو لو ٹرانزیشن ہوئی آؤٹ پٹ جو ہے فلپ فلوپ ٹو کا وہ چینج ہو جائے گا کیو جو ہے زیرو سے ون پہ سیٹ ہو جائے گا ون سے سیٹ ہونے کی وجہ سے اینڈ گیٹ جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اور ساتھ میں جو ون شارٹ ہے اس کو ٹریگر کر دے گا سو نیچے جو چوتھا سگنل آ رہا ہے counter reset signal one shot جو ہی ٹریگر ہوا جبکہ output of flip flip two جو ہے لو سے ہائی جاتا ہے سو کاؤنٹر جو ہے ریسٹ ہو جائے گا سو ٹی ون انٹرول میں کاؤنٹر ریسٹ ہو رہا ہے ٹی ٹو انٹرول میں دیکھیں جو سیمپلنگ انٹرول ہے پہلے تو اس کا نیگیٹو ہاف تھا اب اس کا پوزیٹو ہاف آ گیا جو ہی پوزیٹو ہاف آیا output of flip flip two جو ہے وہ ویسے ہی پہلے سے ایکٹیو ہوا ہوا ہے سو اینڈ گیٹ جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اگر اینڈ گیٹ کو آپ دیکھیں پہلا جو ان پٹ ہے وہ ان نون سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دوسرا ان پٹ جو ہے سیمپلنگ انٹرول سگنل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور تیسرا جو ان پٹ ہے output of flip flip two کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو اینڈ گیٹ جو ہے وہ ایکٹیو اسی وقت ہوگا یا انیبل اسی وقت ہوگا جب سیمپلنگ انٹرول ایکٹیو ہو یا ہائی ہو اور output of flip flip two بھی ہائی ہو سو so وہ کب آپ کو نظر آ رہا ہے ایکٹیو ہوتا ہوا یا ہائی ہوتا ہوا بیسکلی انٹرول ٹی ٹو میں سو ٹی ٹو سے لے کے ٹی تھری تک جو بھی ان پٹ سگنل ہے وہ اویلیبل ہوگا اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ سو کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ کرے گا ٹی تھری پہ سیمپلنگ انٹرول کا جو ہائی پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہائی سے لو چلا گیا output of flip flip two وہ بھی کیو سے کیو بار چلا گیا کیونکہ جے کے فلپ فلپ ٹو جو ہے اس کے ان پٹ ون کے ساتھ ہیں وہ ٹاگل بیسکلی کر رہا ہے سو ہر ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن پہ وہ ٹاگل کر رہا ہے سو ٹی تھری پہ ٹائمنگ انٹرول جو ہے سیمپلنگ انٹرول ہے وہ ختم ہو گیا سو so, اس دوران ٹی ٹو سے ٹی تھری تک جتنی بھی پلسز کاؤنٹ ہوئی ہیں وہ ڈیٹرمن کریں گی فریکوینسی کو اب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے بیسکلی ریپیٹ ہو رہا ہے اگر آپ ٹی فائیو انٹرول پہ دیکھیں اگین سیمپلنگ انٹرول ہائی سے لو ہوا آؤٹ پٹ آف جے کے فلپ فلپ جو ٹو ہے وہ لو سے ہائی ہوا جو ون شاٹ ہے وہ ٹریگر ہوگا جو کہ کاؤنٹر کو ریسٹ کر دے گا اسی طرح ٹی سکس ٹائم انٹرول پہ سیمٹنگ انٹرول ایکٹیو ہے ہائی ہے output of flip flip two high ہے سو اینڈ گیٹ دوبارہ سے انیبل ہو گیا دوبارہ سے جو ان پٹ سگنل ہے وہ کاؤنٹر کو انکریمنٹ کرتا جائے گا ٹی سیون پہ جو سیمپلنگ انٹرول ہے وہ اگین ختم ہوگا سو دوبارہ ایک کاؤنٹ ویلو آ جائے گی اس ٹائمنگ ڈائگرام میں اگر جو ان پٹ سگنل ہے جس کی فریکوینسی میئر کرنی ہے اگر اس کی فریکوینسی کانسٹنٹ ہے so time interval T two T three جو سیمپلنگ انٹرول ہے ٹی ٹو ٹی تھری اس میں جتنے بھی سیمپل میئر ہوئے ہیں جو کاؤنٹ ویلو آئی ہے it should be to the count value T six سے لے کے ٹی سیون سیمپلنگ انٹرول میں ابھی ہم نے ایک فریکوینسی کاؤنٹر کا سرکٹ دیکھا اس کے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھا فریکوینسی کاؤنٹر بیسکلی ایک ان نون سگنل ہے جس کی ان نون فریکوینسی ہے اس کو میئر کر رہا ہے اس میں اس سرکٹ میں انٹرسٹنگلی جو ہم نے پہلے جو کچھ پڑھا وہ سارے تقریباً تھوڑے تھوڑے سرکٹ جو ہیں انکلوڈ ہو رہے ہیں کاؤنٹرز انکلوڈ ہو رہے ہیں ڈیکٹ کاؤنٹر انکلوڈ ہو رہے ہیں کیسکیٹ کیا اس میں ون شارٹ انکلوڈ ہو رہا ہے جے کے فلپ فلپ ہو رہا ہے بیسکلی فریکوینسی کاؤنٹر جو ہے کمبینیشن ہے ان ساری چیزوں کا آئیے اب نیکسٹ ایک ٹاپک پہ جاتے ہیں کہ ان کاؤنٹرز کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے ابھی تک ہم نے جتنے بھی سنکونس یا اے سنکونس کاؤنٹرس پڑھے ہیں وہ ایک سیکوینس میں کاؤنٹ کرتے ہیں اگر اپ کاؤنٹر ہے تو وہ زیرو سے شروع ہوگا پھر ون ٹو تھری ایک سیکوینس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں اگر ڈاؤن کاؤنٹر ہے تو ایک میکسیمم کاؤنٹ ویلو سے شروع ہوگا اور ڈاؤن کاؤنٹ کرے گا تو ٹینتھ سے لت سے شروع ہوتا ہے nine eight seven six and so on جب اپنی منیمم ویلو پہ پہنچے گا دوبارہ سے وہ ریسائکل ہو جاتا ہے بیسکلی پریکٹیکل اپلیکیشن میں ضروری نہیں کاؤنٹر جو ہے ایک سیکوینس میں کاؤنٹ کرے سو آپ ایک کاؤنٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ایک انیشل اسٹیٹ لیٹ سے ون سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد وہ فائیو پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد سکس پہ جاتا ہے پھر ٹین پہ چلا جاتا ہے پھر الیون پہ پھر تھرٹین پہ سو جو اسٹیٹس ہیں وہ سیکوینس میں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے ابھی تک اس قسم کے کاؤنٹرس ہم نے نہیں دیکھے نہ ہم نے ڈیزائن کیے ہیں دوسری جو ایک اور اہم بات ہے جتنے بھی ابھی ہم نے کاؤنٹرز ڈیزائن کی ہیں وہ ہم نے یوز کیے ہیں جے کے فلپ فلوپس جے کے فلپ فلوپس جو ہیں نیگیٹو ایچ ٹریگرڈ بھی ہیں پازیٹو ایچ ٹریگرڈ ہیں بہرحال جے کے فلپ فلوپ ہیں کاؤنٹرز میں آپ بیسکلی آپ ڈی فلپ فلوپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایس آر فلپ فلوپ بھی یوز کر سکتے ہیں سو ہم بیسکلی ابھی دیکھیں گے کہ ایک فارمل میتھڈ کیا ہے جس کے تحت ہم کاؤنٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ سیکوینس ہے وہ ڈفرنٹ سیکوینس کاؤنٹ کرے ضروری نہیں ہے کہ ایک آرڈر میں ہو اور ڈفرنٹ فلپ فلپس ہم یوز کر سکتے ہیں ہم نے ایک کاؤنٹر ڈیزائن کرنے کا فارمل میتھڈ بھی تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو up counter and down counter میں اپ ڈاؤن کاؤنٹر جب بنایا تھا ہم نے یہ کیا تھا کہ اپ کاؤنٹر جو ہے اس کا سیکوینس لکھ لیا تھا اسی طرح جو ڈاؤن کاؤنٹر اس کا بھی سیکوینس لکھ لیا تھا اب وہ کیونکہ تھری بٹ کاؤنٹرس تھے تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ تین فلپ فلاپس یوز کرنے ہیں سو اپ کاؤنٹر جو ہے زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک کاؤنٹ کرے گا اور ڈاؤن کاؤنٹر جو ہے وہ ون ون ون سے لے کے زیرو زیرو زیرو تک کاؤنٹ کر رہا ہے اب سیکوینس لکھنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر فلپ فلاپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہے سو اپ کاؤنٹر جو ہے زیرو زیرو زیرو ہے اس کے بعد تینوں جو فلپ فلپلپ ہیں ان کی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے دو کی وہی زیرو زیرو رہی ہے ایک کی جو ہے لیسٹ سگنیفیکینٹ جو فلپ فلپلپ ہے اس کی اسٹیٹ زیرو سے ون سے ون پہ چینج ہو رہی ہے اسی طرح ون سے جب ٹو پہ کاؤنٹ کرتا ہے تو درمیان والا فلپ فلاپ ہے اس کی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے سو ہم یہ بیسکلی دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فلپ فلوپس ہیں ان کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ کب چینج ہو رہی ہے اب یہ جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ کب چینج ہوتی ہے جب کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے نیگیٹو ایج ہو یا پوزیٹو ایج ہو کلاک ٹرانزیکشن پہ آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے اب آؤٹ پٹ اسٹیٹ جو ہے اسی وقت چینج ہوگی جب ان پٹ کنڈیشن پراپر ہوں لیٹ سے اگر جو فلپ فلوپ ہے اس کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ زیرو ہے وہ ون پہ جا رہا ہے تو جے جو ان پٹ ہے وہ ون ہونا چاہیے سیٹ ہونا چاہیے اگر سیٹ نہیں ہوگا تو آف کورس آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ جو پہلی والی اسٹیٹ ہے وہی رہے گی سو ضروری ہے کہ کوئی بھی فلپ جب اپنی آؤٹ پٹ اسٹیٹ چینج کرتا ہے کلاک ٹرانزیکشن پہ اس کے اپروپریٹ ان پٹ کنڈیشنس ہوں سو بیسکلی ہم نے اپ کاؤنٹر کے لیے ڈاؤن کاؤنٹر کے لیے ان پٹ کنڈیشن ڈیٹرمن کیے تھے پٹ کنڈیشن جو تھے ان کو ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا یوزنگ کمبینیشن سرکٹ گیٹس جو یوز کیے تھے اس کی مدد سے ہم نے ایک کاؤنٹر بنا دیا تھا جس میں اگر آپ کو یاد ہو کچھ اینڈ گیٹس ہم نے لگائے تھے اب آئیے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو فارملائز کیسے کریں بیسکلی ایک ڈیزائن میتھڈ کیا ہو جس میں ہم ڈفرنٹ ٹائپ کے فلپ فلپس چوز کر سکیں جس میں ڈفرنٹ کاؤنٹ سیکوینس بتا سکیں اپ کاؤنٹ ہو ڈاؤن کاؤنٹ ہو ٹرنکیٹڈ کاؤنٹ ہو یا ایک سیکوینس میں نہ ہو کوئی بھی سیکوینشل جو سرکٹ ہے اس کو ہم کہیں گے اسٹیٹ مشین سو جو کاؤنٹر ہے ایک سیکوینشل سرکٹ ہے تو اس کو بھی ہم اسٹیٹ مشین کہیں گے اس کا اور فارمل جو نام ہے it's clocked synchronous state machine clock کیوں کہتے ہیں بیسکلی کوئی بھی کاؤنٹر ہے یا کوئی بھی سیکوینشل سرکٹ ہے کلاک جب ٹرانزیکشن ہوگا تب یہ اپنی اسٹیٹ چینج کرتا ہے سنکونس سنکونس کیوں کہتے ہیں بیسکلی کاؤنٹر کاؤنٹر کو کو اگر آپ لے لے لیں لیں جتنے بھی فلپ فلپس ہیں وہ ایک کامن کلاک کو کنیکٹڈ ہیں سو سارے فلپ فلپ ہیں ان کی اسٹیٹ کب چینج ہوگی جب کلاک ٹرانزیکشن ہوگی سو سائملٹینئسلی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں clock synchronous state machine sequential جو سرکٹ ہے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا basically it is made up two parts ایک میمری ہے میمری کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں using flip flips so memory جو ہے ایک فلپ فلپ نہیں ہوگا ملٹیپل فلپ فلاپس ہوں گے اور دوسرا جو پارٹ ہے اس کا کمبنیشنل سرکٹ ہے سو بیسکلی کمبینیشن سرکٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ میمری میں میمری کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور میمری کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ واپس جو کمبینیشن سرکٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو بیسکلی جو میمری ہے یا فلپ فلوپ ہے اس کی ایک کرنٹ اسٹیٹ ہے اور ایک نیکسٹ اسٹیٹ ہے کاؤنٹر کو ہی لے لے اگر ہم ریسٹ کرتے ہیں اس کو زیرو زیرو ون پہ سو so یہ اس کی ہوگی کرنٹ اسٹیٹ جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا وہ کاؤنٹ کر کے ٹو پہ چلا جاتا ہے سو نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگا ٹو ہو گیا اب اس کے بعد ٹو سے تھری پہ چلا جاتا ہے اب ٹو جو ہے وہ اس کی پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی تھری جو ہے نیکسٹ ڈیٹ ہوگی سو so جو بھی میموری ایلیمنٹ ہے اس کی ایک پرزینٹ اسٹیٹ ہوگی اور نیکسٹ ڈیٹ ہوگی نیکسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے ڈیٹرمن ہو رہی ہے اس کی پرزینٹ اسٹیٹ اور جو ایکسٹرنل پٹس ہیں وہ کمبائن ہوں گے تھرو اے کمبنیشن سرکٹ اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ جو بھی فلپ فلپ یوز کیا اس کی نیکسٹ ڈیٹ کیا ہوگی کب ہوگی جب کلاک ٹرانزیکشن ہوا اب یہ جو پرزینٹ اسٹیٹ ہے یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگی بیسکلی اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ویریبلس سو لیٹ سے زیرو زیرو ون ہے سو so, کتنے ویریبلس ہیں تین ویریبلس ہیں جو زیرو زیرو ون کو بتا رہی ہیں اس میں جو کمبینیشنل سرکٹ ہے جس کے ان پٹ پہ ایکسٹرنل ان پٹ آ رہے ہیں اور جو پرزینٹ اسٹیٹ آ رہی ہے اور اس سے ایک آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ رہا ہے جو کہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے میموری ایلیمنٹ کے ان پٹ کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں ایکسائٹیشن ان پٹ اسی طرح جو سیکوینشل سرکٹ ہے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے یا تو وہ پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی جیسے کاؤنٹر ہے آپ کا وہ جو کاؤنٹر آؤٹ پٹ ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے کاؤنٹر کے آؤٹ پٹ کو دوسرا ہمارے پاس میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کاؤنٹر کا آؤٹ پٹ ہے وہ which is the present state plus the external input ان دونوں کو کمبائن کر کے وہ ڈیٹرمن کرے گا آؤٹ پٹ کو سو so بیسکلی دو ہمارے پاس فارمل میتھڈس ہیں جو سیکوینشل سرکٹ ہے جس کا آؤٹ پٹ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے combination of present state and external puts اس کو ہم کہتے ہیں میلی مشین اور جو دوسرا سرکٹ ہے جس میں جو فلپ فلوپ کا آؤٹ پٹ ہے یا میموری ایلیمنٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ ڈائریکٹلی سیکوینشل سرکٹ کے آؤٹ پٹ کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مور مشین آئیے دونوں کے ڈائگرامس دیکھتے ہیں اور مزید اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں کلاک سیکوینشل اسٹیٹ مشین جو کہ میلی مشین ہے اس میں آپ کو ایک میموری ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جس کا ایک پٹ جو ہے کلاک ان پٹ ہے اب میمری ایلیمنٹ میں ملٹیپل فلپ فلوپس ہیں جن ساروں کے کلاک ان پٹ جو ہیں وہ اس کامن کلاک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو سنکرونسلی ان فلپ فلوپ کی اسٹیٹ چینج ہوگی جو میمری کی آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے کسی ٹائم انسٹنٹ پہ اس کو ہم کہیں گے کرنٹ اسٹیٹ یا پرزینٹ اسٹیٹ جیسے کہ ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے یہ کرنٹ اسٹیٹ جو ہے ایک تو کنیکٹڈ ہے آؤٹ پٹ کمبینیشن سرکٹ کو اور دوسرا جو ہے اس کو فیڈ بیک کر کے نیکسٹ اسٹیٹ کمبینیشن سرکٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا اب نیکسٹ اسٹیٹ کمبینیشن سرکٹ کو اگر دیکھیں ایک ایکسٹرنل ان پٹ آ رہا ہے اس میں اور ایک جو ہے کرنٹ اسٹیٹ ان پٹ آ رہا ہے ان دونوں پٹ کی مدد سے ہم ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسائٹیشن ان پٹس اب یہ جو ایکسائٹیشن ان پٹس ہیں یہ کونیکٹ ہو رہے ہیں میموری کے ساتھ اگر آپ واپس جائیں اپ کاؤنٹر کو اور ڈاؤن کاؤنٹر کو ریکال کریں اس میں ہم نے جو جے کے فلپ فلوپ کے ان پٹ پہ اینڈ گیٹ لگائے تھے ان کے ان پٹ پہ بیسکلی کیا آ رہا تھا بیسکلی جے کے فلپ کے آؤٹ پٹ اسٹیٹس آ رہی تھیں کیو ناٹ یا کیو ون یا کیو ٹو ان میں سے کچھ بھی آ رہا تھا so basically Q not Q one Q two جو تھا وہ کرنٹ اسٹیٹ یا پرزینٹ اسٹیٹ ریپرزینٹ کر رہا تھا جو اینڈ گیٹس تھے وہ basically next state combinational circuit تھا جس کے ان پٹ جو تھے وہ Q not Q one and Q two تھے جو اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ تھے ان کو ہم کہیں گے ایکسائٹیشن پٹس جن کی مدد سے میموری کا جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیٹرمن ہوگی جب بھی کلاک ٹرانزیکشن ہوگا آؤٹ پٹ کمبنیشن سرکٹ کو اگر دیکھیں دو انپٹس ہیں ایک تو پرزینٹ اسٹیٹ یا کرنٹ اسٹیٹ ہے اور دوسرا جو انپٹ ہے وہ ایکسٹرنل پٹ ہے اب ان دونوں کی مدد سے اس سیکوینشل سرکٹ کا آؤٹ پٹ ڈیٹرمن ہوگا آئیے دوسرا ڈائگرام دیکھتے ہیں کلاک سیکوینشل اسٹیٹ مشین جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک مور مشین کو مور مشین میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو آؤٹ پٹ کمبنیشن سرکٹ ہے اس کا جو ہے ایکسٹرنل انپٹ کوئی بھی نہیں ہوگا اس کا صرف کرنٹ اسٹیٹ انپٹ ہوگا جو ڈیٹرمن کرے گا آؤٹ پٹ کو ابھی تک جو ہم نے کاؤنٹرز پڑھے ہیں وہ بیسکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں مور مشین کو کیونکہ جو کاؤنٹر کی اسٹیٹ ہے وہ بیسکلی آؤٹ پٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے سو so, اسی طرح ادھر بھی ایک میمری ایلیمنٹ ہے جس میں ملٹیپل فلپ فلپس ہیں جن کے سارے کلاک ان پٹس جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں سو so, سارے فلپ فلپس جو ہیں کلاک ٹرانزیکشن پہ اپنی اسٹیٹ جو ہے چینج کریں گے سو پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے نیکسٹ اسٹیٹ پہ کیسے جائیں گے ڈپینڈ کرتا ہے ایکسائٹیشن انپٹس کیا ہیں سو so, جو بھی ایکسائٹیشن پٹس ہوں گے جو ہی کلاک سگنل آیا وہ اپنی کرنٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے جس طرح پہلے ڈائگرام میں دیکھا تھا اس میں بھی جو ہے کرنٹ اسٹیٹ جو ہے ایک تو آؤٹ پٹ کمبنیشن سرکٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک جو ہے واپس فیڈ بیک ہو کے نیکسٹ اسٹیٹ کمبنیشن سرکٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے so next state combination circuit جو ہے اس میں ایکسٹرنل ان پٹ بھی آ رہا ہے اور یہ کرنٹ اسٹیٹ ان پٹ بھی آ رہا ہے اس کی مدد سے ہم ایکسائٹیشن ان پٹ جنریٹ کر رہے ہیں جو کرنٹ اسٹیٹ ہے وہ ریپرزینٹ ہوتی ہے اسٹیٹ ویریبل سے اگین اگر کاؤنٹرس کو ریکال کریں کاؤنٹر تھری بٹ کاؤنٹر ہے تو اس کے جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ڈیٹرمن ہوتی ہے Q zero Q one and Q two output سے Q zero Q one Q two ان کو ہم اسٹیٹ ویریبل بھی کہہ سکتے ہیں ابھی ہم نے بیسکلی اسٹیٹ مشین کو دیکھا دو بلاک ڈائگرامس دیکھے جو کہ اسٹیٹ مشین کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ہر اسٹیٹ مشین کا ایک اسینشیل ایلیمنٹ جو ہے ایک میمری ہے which is compose of multiple flip flips جو کہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان دا سینس کہ ان کے کلاک پٹس کنیکٹڈ ہیں اور دوسرا جو پارٹ ہے بیسکلی کمبنیشنل سرکٹ ہے دو قسم کی اسٹیٹ مشین ایک میلی اسٹیٹ مشین ہے اور ایک مور اسٹیٹ مشین ہے ان دونوں میں فرق تھوڑا سا ہے وہ آگے ہم جا کے مزید اس کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آئیے ہم بات کرتے ہیں فارمل ڈیزائن میتھڈ شروع کہاں سے ہوگا بیسکلی جو ڈیزائن میتھڈ ہے اس میں کچھ پانچ چھ اسٹیپس ہیں پہلا جو اسٹیپ ہے وہ آپ نے بیسکلی اسٹیٹ ڈائگرام بنانا ہے اسٹیٹ ڈائگرام کیا ہے بیسکلی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو بھی آپ کی سیکوینشل سرکٹ ہے وہ کن اسٹیٹس کے تھرو جائے گا کن اسٹیٹس کے تھرو سیکوینس کرے گا کاؤنٹر ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں کاؤنٹر جو ہے ایک simple form of sequential state machine ہے سو لیٹ سے تھری بٹ کاؤنٹر ہے اس کے کتنے اسٹیٹس ہیں اس کے بیسکلی آٹھ اسٹیٹس ہیں زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک جائے گا سو آٹھ اسٹیٹس ہیں اب ان آٹھ اسٹیٹس کا سیکوینس کیسے ریپرزینٹ کریں گے ایک ڈایاگرام کے طور پہ جس کو ہم کہیں گے اسٹیٹ ڈایاگرام اسٹیٹ ڈایاگرام میں بیسکلی آپ کو بہت سارے سرکلس نظر آئیں گے ان میں کچھ ویلوز لکھی ہوں گی ہر سرکل جو ہے ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اب کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا سیکوینشل سرکٹ میں ایک پرزینٹ اسٹیٹ ہوتی ہے اور ایک نیکسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے جو ہی آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ جاتے ہیں وہ پرزینٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے اس کے بعد پھر اگین کلاک ٹرانزیکشن پہ ایک اور نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے سو الٹیمیٹلی کاؤنٹر کے کیس میں آپ پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ نیکسٹ اسٹیٹ سے پھر نیکسٹ اسٹیٹ پہ موو کرتے ہوئے واپس آپ جو ریسائکل ہو کے وہی انیشل جو اسٹیٹ ہے اس پہ واپس آ جاتے ہیں سو اسٹیٹ ڈائگرام کی مدد سے یہ سارا جو سیکوینس ہے آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں جو سرکلز میں نے جیسے بتایا وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اب پرزینٹ اسٹیٹ سے نیکسٹ اسٹیٹ پہ کیسے جانا ہے وہ بیسکلی ایک ڈائریکٹڈ ایرو ہوگی جو دو سرکلز کو کنیکٹ کر رہی ہوگی سو so بیسکلی یہ بتایا گی پرزینٹ اسٹیٹ کیا ہے اور نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہے اسی طرح جو نیکسٹ اسٹیٹ ہے اس سے ایک ڈائریکٹڈ ایرو ہوگی وہ اگلے اسٹیٹ کو کنیکٹ کر رہی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں ایک اسٹیٹ ڈایاگرام جو کہ ایک کاؤنٹر سرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک state diagram three bit up counter کا تھری بٹ اپ کاؤنٹر جیسے ہم نے بتایا اس کے آٹھ اسٹیٹس ہیں starting from zero zero zero next state جو ہے زیرو زیرو ون اسی طرح اس کے بعد زیرو ون زیرو آ رہا ہے پھر زیرو ون ون اس کے بعد ون زیرو زیرو اس کے بعد ون زیرو ون اس کے بعد one one zero last state ہے ون ون ون اس کے بعد ریسائکل ہو جاتا ہے زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ پہ چلا جاتا ہے جیسے کہ ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے آٹھ اسٹیٹس دکھائے گئے ہیں ود ان سرکلز سرکلز میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں بائنری میں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کو سو پہلی جو اسٹیٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے next zero zero one and so on اب انیشلی جو کاؤنٹر ہے اس کو ریسیٹ کر دیا اسٹیٹ زیرو زیرو زیرو پہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو زیرو زیرو ہے جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہوا پرزینٹ اسٹیٹ سے آپ نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیٹ کیا ہوگا زیرو زیرو ون ہوگا سو so ایک ایرو کونیکٹ کر رہا ہے اسٹیٹ زیرو زیرو زیرو کو زیرو زیرو ون سے جب آپ زیرو زیرو ون اسٹیٹ پہ پہنچ گئے ہیں تو اب یہ ہو جائے گا پرزینٹ اسٹیٹ اب نیکسٹ کلاک ٹرانزیکشن پہ اس اسٹیٹ سے اس سے اگلے والے اسٹیٹ پہ جائیں گے جو کہ زیرو ون زیرو ہے سو so اگین ایک ایرو کونیکٹ کر رہا ہے پرزینٹ اسٹیٹ کو نیکسٹ اسٹیٹ کے ساتھ سو so اسی سیکوینس میں اگر آپ چلتے جائیں تو واپس آپ ریسائکل کر کے انیشل جو اسٹیٹ تھا جس پہ آپ نے کاؤنٹر کو ریسٹ کیا تھا زیرو زیرو زیرو اس پہ پہنچ جائیں گے سو so, یہ اسٹیٹ ڈائگرام جو ہے اسٹیٹس دکھائی گئی ہیں اور ڈائریکٹڈ ایروز دکھائی گئی ہیں جو ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کے ساتھ کونیکٹ کر رہی ہیں لیٹ سپوز آپ کو کاؤنٹر بناتے جو زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ کے بعد زیرو ون زیرو پہ چلا جاتا تو اس کیس میں بیچ والی زیرو زیرو ون اسٹیٹ نہ ہوتی ڈائریکٹلی جو ایرو تھی وہ زیرو زیرو زیرو اسٹیٹ کو زیرو ون زیرو کے ساتھ کنیکٹ کر ابھی ہم نے ایک اسٹیٹ ڈائگرام دیکھا جو کہ جو ڈیزائن اسٹیپ ہے کسی اسٹیٹ مشین کا اس کا پہلا ڈیزائن اسٹیپ ہے انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں جو اگلے اسٹیپس ہیں وہ دیکھیں گے سو نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا یہ جو بک ہے وہ ذرا پڑھ لیجیے گا جو ہینڈ آؤٹس دیے ہیں وہ بھی ذرا پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے خدا حافظ اور السلام علیکم